السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر بارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و کبیر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر یعنی کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بخشش ہے بہت زیادہ معافی ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بنا بتانی شروع کی ہیں جو ہیں اچھے لوگوں کے بارے میں اس سے پہلے تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا اس کے بعد وہ لوگ بھی تو ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش کیا اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت سی نعمتیں دیں گے اور قیامت کے دن یہ اللہ کے ملیں گے غیب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر پھر بھی وہ اس پر یقین رہتے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کی سزا سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہ اگر وہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو اچھے اچھے کام کریں اور جیسے ہی اکیلے ہوں اپنی مرضی کے الٹے پھلٹے جیسا مرضی دل چاہے کام کرنا شروع کر دیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں چاہے بہت زیادہ لوگوں میں ہوں چاہے اکیلے ہوں صدق اللہ العظیم